الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی سید المسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب خیریت سے ہیں الحمد للہ رب العالمین آپ کیسے ہیں اللہ رب العالمین کا احسان دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں تو بھائی آج ہمارے مدنی منوں کے لیے مدنی منوں کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیا مدنی پھولیں کیا مدنی گلدستے ہیں نماز روزہ وضو غسل کے مسائل سکھانے کی بات اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی تو ہم نے یہ سمجھے کہ وضو کا طریقہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ تیم اس طرح کے مسائل اور غسل کے حوالے سے عملی دکھایا وضو وغیرہ کا عملی طریقہ بھی ہوا جس طرح اماد بھائی وضو کا عملی طریقہ ہوا کپڑے پاک کرنے کا عملی طریقہ دکھایا مدنی منو نے امید ہے کہ اس کو سمجھ لیا ہوگا تو اب نماز کی باری ہے تو کیا نماز کا بھی عملی طریقہ ہوگا انشاءاللہ اللہ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 وہ تکبیر تحریمہ کے مدنی پھول ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی اب ہاتھ اس طرح اٹھانے ہیں کہ یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو تک لگ جائیں یا کانوں کی لو تک پہنچے لگے نہ بھی تو کوئی حرض نہیں جیسا چادر ہے وہ کانوں تک نہیں پہنچ رہا تو ٹھیک ہے کانوں تک اٹھا لیے کانوں کی لو تک اور انگلیاں بالکل یوں کھینچ تان کر نہیں یوں بھی نہیں یوں بھی نہیں بلکہ یوں اصلی حالت پر ہوں اور کعبے کی طرف ہوں یوں نہیں اس طرح یہ انگلیاں اب یہ کانوں تک پہنچ گئی اب اللہ اکبر کہنا شروع کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے اللہ اکبر مدنی منو آپ نے تو یہ جان لیا لیکن مدنی منوں کے لیے تھوڑا سا فرق ہے آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اسلائی بہنیں کندھوں تک اٹھائیں گے اور ان کے ہاتھ چادر سے باہر نہیں آنے چاہیے دیکھیے یہ دو ہاتھ مدنی منی نے اٹھائے اور دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے تو اسی طرح دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہونے چاہیے اسلائی بہنوں کے اور ہاتھ کندھوں تک اٹھیں گے اب ہاتھ باندھنے اور فوراً باندھنے لٹکا کر یا اس طرح کر کے نہیں باندھنے اب فوراً ہاتھ باندھنے تکبیر کہہ کر اور اس کا طریقہ یہ کہ چھاتی پر اس طرح ہاتھ باندھیں کہ الٹی ہتھیلی چھاتی کے نیچے رہے اور اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رہے تو یہ آپ کو مدنی مندی باندھ کے بتائیے دیکھیے اس طرح اب پڑھیں گے اعوذ بسم اللہ اور الحمد شریف بھی پڑھی جائے گی اب آپ کو ہم کروائیں گے کچھ دہرائی دیکھیں کیا کرتے ہیں ہم صلو علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد آئے ہم اپنے مدری منوں کی طرف چلتے ہیں جو مدری گلدستے امیر علیہ سنت کے اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں اچھا مدری منو اب ہم آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نا تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے وضو کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ لازی باتیں کپڑے وغیرہ بھی ہوں گے ساری چیزیں ہوں گی تو نماز کے لیے جو نماز سے پہلے ضروری باتیں ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں تو وہ ہم نے پوری کر لی اور پھر ہم نے نماز کی نیت بھی کرنی ہے تو اب آپ یہ سمجھے نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں تو یہ چادر یہ والی اتار دیجئے براؤن چادر جی جی یہ اتارے اچھا مدنی منی آپ کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں سر کے بال مدنی منیوں کے نظر نہیں آنے چاہیے نماز میں آپ کے ہاتھ کی آستینیں کہاں تک آئیں گی پوری پوری ہوں گی کہ آپ کی آستین بھی پوری ہو مدنی منیوں کے لیے پیر بھی آپ کا بالکل ٹخنوں تک آپ کے یوں بالکل چھپے ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ نماز سے پہلے نماز کی تیاری ہو رہی ہے اب آپ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو مدنی منع مدنی منیا ایک ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے ان میں فاصلہ ہونا چاہیے مدنی منیا پیچھے ہوں مدنی منع آگے ہوں یا تو ایسے ہو جائیں یا کم از کم ایک اسلامی بھائی بیچ میں آ جائے اتنا گیپ ہو آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں بس تو اس طرح نماز میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جب بھی پڑھیں گی تو الگ الگ ہوں گی ٹھیک ہے اس میں اور بھی مسائل ہیں لیکن جب ہم بڑے ہو جائیں گے وہ مسائل ہمیں آ جائیں گے کس صورت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ایک موٹی بات آپ کو بیان کی گئی ہے اچھا جی اب آپ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے ابھی آپ بیٹھی رہیں اچھا باپو اب ان کو آپ نیت کروائیں نماز کی نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وقت فدر کا اللہ ہاں، منہ میرا کعبہ اللہ شریف کی طرف یہ کہنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہو آپ بھی کھڑے ہو جائیں چار انگل ہوں یا پھر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے چار انگل کا فاصلہ رکھے چار انگل صحیح ہے آپ کے بھی پیر کے درمیان اتنا فاصلہ ہو چار انگل کا جی جی تھوڑا سا آپ قبلہ رخ آ جائیں دیکھیے نماز جب پڑھنی ہے تو کس کی طرف کہاں رخ کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ شریف کی طرف نا تو نیت آپ نے کر لی ہے کیا کی ہے جی آپ کیا نیت کریں گی نیت کرتی ہوں میں نماز کی نیت کرتی ہوں نماز کی دو رکت نماز دو نماز فجر فجر فجر فرض بس اتنی نیت بھی کافی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا اب آپ کی چار انگلیاں ہو گئیں یہ ہو گئیں اب آپ یہ بتائیے آپ کی نگاہ کہاں پر ہوگی آنکھیں کہاں پر ہوں گی سجدے کی جگہ سجدہ کہاں کرنا ہے ہاتھ لگائیں سجدہ اس جگہ ہاں یہاں پر ہے سجدہ تو نگاہ کہاں رکھنی ہے آپ نے سجدے کی جگہ ابھی ہاتھ نہیں باندھ رہے آپ نگاہ پہلے سے رکھے سجدے کی جگہ پر نگاہ ہوں گی آپ لوگوں کی جگہ سجدے کی جگہ پر یہ نماز کے اندر سجدے کی جگہ پہ رکھتے ہیں ہم پہلے سے رکھ رہے ہیں تاکہ نماز شروع ہوتے ہی ہماری نگاہ کہاں پر ہو سجدے سجدے کی جگہ پر ہو کان کی لو کان کان دیکھا آپ نے ہاں کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا پیارے مدنی منو یہ کان کی لو ہے ہاں۔ ٹھیک ہے یہ جو کان سمجھنے یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے یہ والا حصہ یہ کان کی لو ہے اچھا یہ جو کان کی لو تو اٹھانا ہے یہ کس کے لیے ہے یہ ہے مدنی منوں کے منوں کے لیے مدنی منوں کے لیے کیا ہے مدنی منوں کے لیے دوپٹے کے نیچے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے دوپٹے کے نیچے سے کر لیں ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائے کندھے تک کندھا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ نے یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے ہاں۔ لیکن ہوں گے چادر کے اندر اسکارف کے اندر دوپٹے کے اندر ماشاء اللہ تو آپ اسلام مدنی منوں میں مدنی منوں میں یہ فرق ہے آپ نے کہاں تک اٹھانا ہے کان کی لو تک آپ نے کہاں تک اٹھانا ہے کندھے تک جی ماشاء اللہ جی پیارے مدنی منو یہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ مدنی منہ کہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے کان کی لو تک ٹھیک ہے ہاتھ سیدھے ہوں گے اور مدنی منیا کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گی اور وہ بھی چادر کے اندر سے دوپٹے کے اندر سے ٹھیک ہے اچھا انگلیاں آپ کی نارمل چھوڑیں گے ایسے بھی نہیں ہوگی ایسے بھی نہیں ہوگی کیسے نہیں ہوگی بالکل نارمل کیسے ہوگی کیسے ہوگی اچھا ہتیلیاں اور انگلیوں کا پیٹ اندر کا حصہ یہ قبلہ رخ ہوگا کہاں ہوگا یہ کر کے دکھائیے آپ جی پیارے مدنی منا اگر ابھی سے بچپن میں آپ کی نماز صحیح ہوئی آپ کو پتا ہوگا کہ نارمل ہاتھ کس طرح اٹھانا ہے کابت اللہ کی جانب ہونا چاہیے اس کرو تو پھر جب بعض بڑے ہو جاتے ہیں نا ان کے بھی ہاتھ بولتے ہیں بچپن سے اسی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہیں پھر صحیح ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی سے آپ یہ عملی طریقہ دیکھیں اور اسی کے مطابق نماز پڑھیں اور مدنی منیا بھی توجہ کے ساتھ دیکھیں سر جو ہے وہ آپ نے جھکا ہوا نہیں رکھنا سر یوں نہیں جھکا ہوگا سر ابھی سجدے کی جگہ نہیں دیکھنا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 نماز میں داخل ہو گئے نماز پڑھنا شروع کر دیے قیام میں آ گئے کھڑے ہو چکے تو قیام کے بھی کیا مدنی پھول ہیں آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں صلو علی علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی محمد علیہ وسلم یہ ناف کے نیچے میں نے ہاتھ رکھ دیے اور الٹا ہاتھ نیچے ہو سیدھا ہاتھ اوپر ہو اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اگل بغل جبکہ تین انگلیاں الٹی کلائی کی پش ہوں اس طرح ہاتھ باندھنے یہ غلط طریقہ ہے جس طرح عام طور پر لوگ یوں باندھتے ہیں بلکہ یوں تینوں انگلیاں اوپر اس کی بھی آپ کو مشق کرنی ہوگی نظر اس جگہ رکھنی ہے جہاں سجدے میں آپ سر رکھیں گے یہ مستحب ہے اب سنا پڑیے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 اللہ اکبر اور اس میں اکبر کی راہ ختم پر ہاتھ ناپ کے نیچے اسلامی بھائیوں نے زور سے باندھنے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا مدنی منیا جو ہیں وہ اسکارف کے اندر ہی ہاتھ رکھیں گی دوپٹے کے اندر جو بھی آپ نے اوڑا ہوا اس کے اندر آپ کے ہاتھ رہیں گے لیکن ہم سمجھانے کے لیے آپ کو اسکارف کے اوپر سے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں الٹا ہاتھ جو ہے وہ کہاں ہے آپ کا نیچے ہاں۔ ہے اور سیدھا ہاتھ جو ہے پر ہے اس انداز سے آپ نے سینے کے اوپر رکھنا ہے اچھا، اسلائی بھائیوں کی طرف آئیے جن جی۔ کا ہاتھ الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی تین انگلیاں اور چھوٹی انگلیاں اور انگوٹھا اگل بغل بہت مشکل نہیں ہے دیکھیں مدنی منو یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی یہ اس طرح اور یہ تین انگلیاں جو اس کو ملا لیجیے دیکھیے اس کو بھی سا سینوں پر کیجیے دکھانے کے لیے ہاں۔ جی یہ دکھانے کے لیے آپ نماز میں تو اسی طرح ہاں، نماز میں آپ دکھا رہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ تھا کہ اب انہوں نے ثنا بھی پڑھنی ہے تعوض تسمیاں اعوذ اللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پھر سورت کا ملانا تو یہ کام انہوں نے کرنے ہیں اور جیسے ان کی قراءت درست ہوتی جائے گی اور اس کی یہ مشق کرتے جائیں گے تو وہ تلاوت ہوگی یعنی دو باتیں ٹھیک ہے ایک تو تھی تلاوت اور اذکار نماز کے نماز میں پڑھنا کیا ہے وہ یاد بھی کرنا ہوگا اس کی جی۔ مشق بھی کرنی ہوگی اس کے مخارج بھی درست ہوں گے تو وہ قاری صاحبان کو بھی والدین کو بھی یہ چیزیں سکھانی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کرنا کیا ہے اس عملی طریقے کو تو ہم دکھا رہے ہیں باقی تلاوت وغیرہ یہ اپنے طور پر یہ سیکھیں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں تیسرے مدنی گلدستے کی طرف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 اور کمر بالکل سیدھی ہو دونوں پاؤں میں بالکل خم نہ ہو دونوں ہاتھوں میں بھی خم نہیں ہونا چاہیے جیسے کونیاں یوں ہو گئی یہ بھی غلط طریقہ کمر یوں کب نکل آئی یہ بھی غلط طریقہ یہ بھی غلط طریقہ پاؤں یوں ہے یہ بھی غلط طریقہ بلکہ پاؤں بالکل سیدھے ہوں اور دونوں ہاتھوں میں بھی کسی قسم کا خم نہ ہو اور مضبوطی کے ساتھ دونوں گھٹنوں کو آپ گویا پکڑے رہے تو اس طرح کریں گے تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی اور سر جو ہے وہ کمر کی سیدھ میں اب تین مرتبہ تصویر پڑھیے ہے رکو کی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم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 مدنی منوں کا رکو الگ ہے پہلے مدری منوں کی جانی بات ہے پھر منوں کی طرف آئیں گے ٹھیک اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا ہے کیا کہتے ہوئے جانا ہے اچھا اس میں اختتامی تقبیر یعنی اللہ اکبر کا لفظ جو ہے وہ ختم کہاں ہوگا رکو میں یعنی یہ دیکھے دیکھو بیٹا آپ نے اس طرح جانا ہے کہ اللہ اکبر نہیں تیز نہیں آہستہ بر بر پہ سمجھے یہاں آئیں گے تو بر ہوگا اور یہاں سے ہلنا شروع کریں گے تو اللہ آئے گا تو آہستہ آہستہ جائیں گے اللہ اکبر ٹھیک ہے زبردست ماشاء اللہ اس طرح ترکیب بنے گی اللہ اکبر ماشاء اللہ آپ رکو میں جائیں گے تو پیٹ اچھی طرح بچھی ہوئی ہو پانی کا پیالہ رکھا جائے تو ٹھہر جائے گٹھنوں کو وہ ہاتھ سے پکڑنا ہے اور انگلیاں پھیلی ہوئی رکھے انگلیاں پھیلی پھیلی مکڑی دیکھیے نا مکڑی کیسے ہوتے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں جو بھی ہیں جی جی سر اونچا نیچا نہیں ہونا چاہیے سر کیسے ہوگا سیدھ نظر کا ہوگی اور ٹانگیں کیسی رہیں گی سیدھی سیدھی رہیں گی ارے اور کمر بھی دیکھیں ہمارے مدنی منوں کی ماشاء اللہ سے ہے اور سر دیکھیں یہ میں مثال بتاؤں یہ ہوتا ہے سر کا اونچا ہونا اور یہ ہوتا ہے سر کا نیچے ہونا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 تھوڑا گٹھنوں پر انہوں نے پورے پھیلا کر انگلیاں ہاتھ رکھے تھے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہاتھ رکھنے اس طرح اسے پکڑنا نہیں ہے صرف ہاتھ رکھنے ہیں آپ ان کی انگلیاں پھیلی ہوئی تھی آپ کی انگلیاں کیا ہوں گی ملی ہوئی ہوں گی ہاں کہہ دیں چلے آپ پاؤں نا تھوڑے سے جھکے ہوں گے یہ دیکھنے یہ پاؤں نا یہ سیدھے تھوڑے یوں یوں یوں یوں ہوں گے آگے کی طرف کا ہاں، یہ تھوڑے سے جھکے ہوئے ہوں گے ایسے مدنی منی کا صحیح ہے رکو مدنی منہ بھی رکو کرے یہ ماشاء اللہ مدنی منوں کا بھی رکو مدینہ مدینہ اب دیکھیں ان کا فرق اب بنائیں گے اب دیکھیے یہ ہاتھ ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انگلیاں کھلی ہوئی ہیں انگلیاں ملی ہوئی ہیں پیر آگے ہیں پیر سیدھے ہیں تھوڑا سا جھکی ہیں یہ یہ پورے جھکے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی انگلیاں پھیلی ہیں ان کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں بہت اچھا کھڑے ہو جائے ماشاء اللہ نظر دونوں کی کہاں رہیں گی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 ربنا لك الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد کہیں اور بہترین یہ ہے اللہ ربنا ولک الحمد کہیں کھڑے ہوئے رکو کے بعد اس کو قوما کہتے ہیں قومے میں پیٹ بالکل سیدھی ہونی چاہیے بعض لوگ رکو سے برابر کھڑے نہیں ہوتے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 رکو سے اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ جیسے ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یہ اسلامی بہنوں نے تو اکیلی نماز پڑھنی ہوتی ہے ہم کو جماعت سے بھی نماز پڑھنی پڑتی ہے تو اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے ہم سمجھے ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکو سے سمی اللہ علی من حمی یعنی جب آپ ہلنا شروع کریں گے تو سین کہیں گے اور ہاں کہیں گے حمیدہ کی تو کھڑے ہو چکے ہوں گے اور دونوں ہاتھ لٹکا دیں گے ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیے مشق کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی آہستہ آہستہ سیکھیں گے ہاتھ آپ کے لٹکے ہوئے ہیں سمی اللہ علیمن حمیدہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے جی اچھا اب آپ بھی آئے آپ نے بھی رکو میں بہت آہستہ بولنا ہے یعنی آہستہ آہستہ کھڑی ہوں گی آپ سمی اللہ علیمن حمیدہ کہتی ہوئی کھڑے ہو حمیدہ ہاں جی۔ اس طرح آپ کی ترکیب ہوگی ماشاء اللہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے آپ سب ہاں جی تو اب آپ نے یہاں پر کہنا ہے اللہ ربنا وب الحمد کل بالکل سیدھے کھڑے ہو کر کیا کہنا ہے اسلامی بہنوں نے بھی یہی کہنا ہے اسلامی بھائیوں نے بھی یہی کہنا ہے مدنی منوں نے بھی یہی کہنا ہے اور مدنی منی نے بھی یہی کہنا ہے ہم آئیں گے اب دوبارہ مدنی منوں کی طرف دیکھیے مدنی منی نے تو جو نماز ہوتی ہے اسلامی بہنیں ہوں یا مدنی منی ہوں انہوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہوتی آپ لوگوں نے جماعت سے نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے جی۔ تو آپ بتائیے جب امام صاحب رکو سے کھڑے ہوتے سیدھے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں حمیدہ ہاں تو اب جو ہم پیچھے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے ہاں اس سے بھی یہ نہیں پھولے کہ جب ہم رکو سے اٹھیں گے تو اللہ کہتے ہوئے اٹھیں گے اور اللہ ربنا والا کل کہتے ہوئے پورا سیدھا کھڑے ہوں گے کس طرح ہوں گے دونوں رکو میں جائیں اب آپ سمجھیے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں سمی اللہ علیمن حمیدہ اللہم ربنا کل حمد جی یہ اسی طرح آپ نے اللہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے تو یہ فرق آپ یاد رکھیں کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے ہوں گے تو ہم جب سیدھے کھڑے ہو گئے تو ہم نے کچھ نہیں کہنا تھوڑا سا رکیں گے پھر سجدے کے لیے چلے جائیں گے اور جب ہم اکیلے ہوں گے تو سمی اللہ علیمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے پھر کیا کہیں گے ہاں یہ مدنی منوں نے بھی یہی کہنا ہے مدنی منیا نے بھی یہی کہنا ہے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 مدنی گلدستے کے بعد اب ہم آ چکے ہیں مدنی منو کی طرف جس طرح یہ زمین ہے ٹھیک ہے یہ زمین ہے اب پہلے یہ پھر اس کے بعد یہ یہ رکھا ہے یہ انداز ہونا چاہیے ٹھیک ہے رانے پیٹ سے کلائیاں زمین سے اور بازو کروٹ سے جدا ہوں سجدے میں دیکھیں گے کہاں ہاں اسی انداز سے مدنی منو آپ نے سجدہ کرنا ہے اور تین بار تصویر کہہ دیجیے سبحان اور زب کیا پڑھیں گے مدنی منی صاحبہ آپ آ جائیے اب ہم چل رہے ہیں جلسے کی طرف اب جلسے میں بیٹھ لیں سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ